اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ آیت فحل میں مدکر کی تلاوت فرما رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینتالیس